بسم الرحمن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم میرے محترم مسلمان بہنوں اور مجاہد ساتھیوں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو بیالیس ہجری ذوالحجہ کی پانچویں تاریخ ہے اور دو ہزار اکیس جولائی کا مہینہ ہے جولائی کا مہینہ اگرچہ ہم پاکستانیوں کے لیے بھی ایک یادگار مہینہ ہے جولائی ہی کے مہینے میں پاکستان میں لال مسجد میں مسلمان بچوں اور بچیوں کا قتل عام ہوا تھا افسوس کے ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی اور بہن ان مظالم کو آہستہ آہستہ فراموش کرتے جا رہے ہیں ان مظالم کو یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ پاکستان کی ناپاک فوج پاکستان کے جاسوسی ادارے اور پاکستان کی غلام حکومت کی دشمنی ہمارے دلوں میں قائم اور برقرار رہے بحیثیت پاکستانی جہاں ہم لال مسجد کے قتل عام کا تذکرہ کرتے ہیں اسی طرح بحیثیت مسلمان آج میں آپ کے سامنے ایک موضوع کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں گیارہ جولائی انیس سو پچانوے یہ انسانی تاریخ کا وہ روز ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ انسانی تاریخ کا سب سے وحشتناک قتل عام کا تاریخی یادگار دن ہے جیسے ہم دوسرے مظالم کو بھلا دیتے ہیں فراموش کر بیٹھتے ہیں اسی طرح اس وحشتناک قتل عام کو بھی بھلا دیا گیا ہے گیارہ جولائی انیس سو پچانوے بوسنیا میں تاریخ انسانی کا سب سے وحشتناک قتل عام کا یادگار دن ہے آج اس قتل عام کی چھبیسویں برسی منائی جا رہی ہے بوسنیا کے مظلوم مسلمان جو اس قتل عام میں اللہ کو پیارے ہوئے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ان کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے یورپ میں پھر سے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ان مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا انتقام لینے کی ہمیں اللہ تعالی طاقت و قوت عطا فرمائے بوسنیا میں وحشتناک اس قتل عام کی مناسبت سے آج ہم یورپ کے دل میں قائم مسلمان ممالک اور ان ممالک میں بسنے والوں کی مختصر تاریخ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری نئی نسل بہت ساری چیزوں کو فراموش کیے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے یہ ہمارے لیے موت ہے موت قتل ہونے والے تو قتل ہو گئے لیکن ان کے پیچھے ان کے وارث یعنی امت اسلامیہ کو زندہ رہنا چاہیے بیدار اور ہوشیار رہنا چاہیے اسی بنیاد پر آج انشاءاللہ اللہ آپ حضرات کی خدمت میں بوسنیا کی مختصر تاریخ اور اس وحشتناک قتل عام کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل ایک ساتھ دھڑکنے والے ہو جائیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر میرے مسلمان بھائیوں بہنوں تو آئیے بوسنیا اور یورپ میں موجود مسلمان ممالک کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں سربیا کروشیا اور مونٹینیگرو سے گھری یورپی ریاست بوسنیا و ہرزیگوینا یہاں ایک ہزار عیسوی سے بارہ سو عیسوی تک ہنگری کا تسلط رہا چودہ سو ترسٹھ میں اسے ترک عثمانیوں نے فتح کیا وہ اسے بوسنا و ہرسک کہتے تھے بوسنیا و ہرزگوینا کے دارالحکومت کا نام سرائیو ہے اس کے بانی کا نام عیسیٰ بیگ اسحاق تھا لیکن اس مسلمان ملک کو صحیح معنوں میں غازی خسرو بیگ نے تعمیر کرایا خسرو بیگ سلطان بایزید ثانی رحمہ اللہ کے نواسے تھے وہ بارہ سو اکیس عیسوی میں بوسنیا کے گورنر بنے بارہ سو پچیس میں انہوں نے بوسنیا کے دارالحکومت یائشہ جس کا نام اس وقت بنجالو کا ہے اسے انہوں نے فتح کیا اور پندرہ سو اکتالیس میں مونٹی نیگرو کی ایک مہم میں انہوں نے شہادت پائی اٹھارہ سو اٹھہتر میں بوسنیا ہرزیگوینا پر آسٹریا کا قبضہ ہوا اور پہلی جنگ عظیم کے بعد بوسنیا کو یوگوسلاویا میں شامل کر دیا گیا بوسنیا و ہرزگوینا گوینا نے پندرہ اکتوبر انیس سو اکانوے کو یوگوسلاویا سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور انتیس فروری انیس سو بانوے کے ریفرنڈم نے بوسنیا کی آزادی کی توثیق کر دی اس پر سربوں نے بوسنوی مسلمانوں کے قتل و غارت کی منظم مہم شروع کر دی انیس سو بانوے سے انیس سو پچانوے تک سرد دہشت گردوں اور کروٹ ملیشیا نے بدترین دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بوسنیا ہرزے گوینا میں مسلمانوں کی نسلی دھلائی کی مہم کے تحت لاکھوں بوسنوی مسلمان شہید کیے اور ہزاروں مسلمان خواتین کی عصمت دری کی آخر کار بوسنوی سربوں کے ٹھکانوں پر نیٹو کی بمباری کے بعد چودہ دسمبر انیس سو پچانوے کو پیرس فرانس میں امن معاہدے پر دستخط ہوئے یعنی لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد ان سلیبیوں نے امن معاہدہ کروایا معاہدے کے تحت بوسنیا ایک فیڈریشن میں تبدیل ہوا اس فیڈریشن کی جو اجتماعی صدارت ہے اس پر ایک سال مسلمان اور ایک سال سربی آرتھوڈاکس عیسائی اور ایک سال کروٹ کھیتولک عیسائی نمائندے حکومت کرتے ہیں اگست دو ہزار ایک میں اقوام متحدہ نے بوسنوی سرپ جرنل راڈیلاف کرسٹک کو سربرینیکا کے مسلمانوں کے قتل عام کا مجرم قرار دیا بوسنیا و ہرزیگوینا میں مسلمان اڑتیس فیصد سرپ چالیس فیصد اور کروٹ بائیس فیصد ہے جبکہ انیس سو بانوے سے پہلے یہاں مسلم آبادی پینتالیس فیصد تھی اور سرپ اکتیس فیصد تھے اور کروڑ صرف سترہ فیصد اب بوسنیا و حرض گوینا کی کل آبادی اڑتیس لاکھ ہے جو انیس سو اکانوے میں تقریباً چوالیس لاکھ تھی اللہ اکبر کے لیے یعنی چھ لاکھ مسلمانوں کو ان یورپ کے روشن خیالوں نے قتل کیا جو کہ انسانی حقوق کے راگ الاپتے نہیں تھکتے سربیا کے سابق صدر سلوبودان مائلو سیوک جس پر ہیگ یعنی نیدرلینڈ میں جنگی جرائم کی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا گیارہ مارچ دو ہزار چھ کو یہ ہیگ میں دوران حراست مر گیا مائلو سیوک کی حکومت افواج انٹیلیجنس ادارے اور دہشت گرد سرب تنظیموں نے دو لاکھ سے زیادہ بوسنوی مسلمان شہید کر دیے تھے تیس ہزار سے زیادہ مسلم خواتین اغوا کر لی اور ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ بوسنوی مسلمانوں کو اجتماعی کیمپوں میں بند کر دیا جو پورے ملک میں چھ سو کی تعداد میں قائم کیے گئے تھے بوسنیا میں ہونے والے اس ظلم اور دہشت گردی کی مثال تاریخ میں ہسپانوی سلیبیوں کے تفتیشی اداروں کے مظالم کے سوا کہیں نہیں ملتی اس ظلم کے دوران پچیس لاکھ بوسنوی مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی پندرہ لاکھ ملک سے باہر چلے گئے اور دس لاکھ بوسنیا کے اندر ہی ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ظالموں نے سرائیو کے چار سالہ محاصرے کے دوران بارہ ہزار مسلمان شہری شہید کیے حتیٰ کہ آزاد بوسنیا کے نئے وزیر اعظم ہوائی اڈے سے شہر جاتے ہوئے سرب دہشت گردوں کی گولہ باری سے جان بحق ہو گئے یہ نائب وزیر اعظم مسلمان تھے مگر نام نہاد آزاد دنیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی جولائی انیس سو پچانوے میں تین دنوں کے اندر سربرینیکا میں دس ہزار سے زیادہ افراد شہید کر دیے گئے اور بوسنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان شہدا کی جو اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں ان سے پچیس ہزار سے زیادہ انسانی ڈھانچے دریافت ہو چکے ہیں اس قتل عام کے اصل ذمہ دار بوسنیائی سرب جنگی منصوبہ ساز راڈوان کراجک اور جنرل رات کو ملاڈک کو ابھی تک گرفتار کر کے جنگی جرائم کے ہیگ میں موجود عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا چونکہ یہ انہی کے لوگ ہیں تو انہیں کون عدالت میں پیش کر سکتا ہے تاریخ میں بوسنیا کے اندر کبھی کوئی سرب ریاست قائم نہیں ہوئی تھی تاہم متحدہ یوگو یعنی انیس سو انیس سے انیس سو اکانوے تک کے زمانے میں مجبوری ہجرتوں کی وجہ سے بوسنیا کے اندر سرب عیسائیوں کی آبادی اکتیس فیصد تک پہنچ گئی تھی پھر جب یوگوسلاویہ کی ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو بوسنیا کے جو سرب سلیبی تھے انہوں نے بوسنیا کے مسلمان علاقوں کو بھی قبضہ کرنے کے لیے بوسنین سرب اسمبلی قائم کر لی بارہ مئی انیس سو بانوے کو اسمبلی کے سولہ اجلاس میں خونخوار سرب لیڈر راڈوان کراجک نے اعلان کیا ہم ایک متحدہ ریاست میں نہیں رہ سکتے سرب اور کروٹ اپنی شرح پیدائش کے پیش نظر یورپ میں اسلام کے پھیلاؤ پر قابو نہیں پا سکتے یوں متحدہ بوسنیا میں پانچ چھ سال کے اندر مسلمانوں کی آبادی اکاون فیصد سے بڑھ جائے گی یہ سربوں کے خونخوار لیڈر راڈوان کراجک کا اعلان تھا اسی خوف کی بنیاد پر مسلح سرب دہشت گردوں نے مسلم بستیوں اور شہروں پر حملے شروع کر دیے جبکہ ان کے پاس ٹینکوں سمیت سربیا کی فوج کا فراہم کردہ ہر طرح کا اسلحہ حتیٰ کے تیارے بھی تھے دوسری طرف بوسنوی مسلمان کم و بیش نہتے تھے اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا ہتھیار ان کے پاس نہیں تھے درندہ صفت کراجک کے بقول مسلمانوں کی نسلی دھلائی کے لیے ان کا قتل عام کیا گیا اور وحشت کے ایسے ایسے مظاہرے کیے گئے کے چشم فلک نے کبھی نہ دیکھے تھے اس قتل عام سے متعلق حق بیان کرنے والی جرت مند مغربی صحافی لیمون پیرس کی نامہ نگار فلورینس ہارٹ مین کی رپورٹیں آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں فرانس کی نامہ نگار فلورینس ہارٹ مین کی جو رپورٹیں ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے فشی گراڈ میں میلان لولک کے دستے نے بوڑھوں اور بچوں سمیت سینکڑوں شہریوں کو مکانوں میں بند کر کے زندہ جلا دیا اور دریائے ڈرینا پر خوبصورت عثمانی پل پر سے اس قدر انسانی لاشیں دریا میں پھینکی جاتی رہیں کہ ان سے دریا کا نیلا پانی سرخ ہو گیا نمبر دو اسی دریا کے بالائی جانب پوچا یا فوکا کے ایک خصوصی کیمپ میں مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کی رات رات بھر ریزی کی جاتی رہی حتیٰ کہ وہ پاگل ہو جاتی اور بعض خودکشی کر لیتی یہ ظلم ان سرب دہشت گردوں نے کیا جو دن بھر مسلمانوں کا قتل عام کرتے پھر شام کو شراب کے نشے میں رات بھر ان مظلوم عورتوں سے اپنی جنسی تسکین کرتے تھے نمبر تین اومارسکا جگہ کا نام ہے یہ بھی ایک قتل گاہ تھا جہاں سر درندے مسلمانوں کو تفریح قتل کرتے انہیں غیر انسانی اذیتیں دیتے ان کے اعضا کاٹ دیتے اور ان کو وحشیانہ طور پر پیٹتے تھے یہاں ایک قیدی کو دوسرے قیدی کے ساتھ ایک ایسا شرمناک فیل کرنے پر مجبور کیا گیا جو ناقابل بیان ہے یعنی ایک فرانسیسی کافرہ عورت بھی ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے شرما رہی ہے اور اس بد نصیب کی چیخیں روکنے کے لیے اس کے منہ میں کبوتر ٹھونس دیا گیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا ٹریبیونل میں ایک گواہ نے بیان کیا کہ اس وحشتناک منظر کو دیکھنے والے سرپ سپاہی یوں لگتا تھا جیسے کسی میچ میں تماشائی ہوں داد دے رہے ہوں ان مسیحی سلیبی ظالموں نے اپنا سینٹ پیٹر کا تہوار اس طرح منایا کہ بے بس مسلمان قیدیوں کے گلے کاٹ کر انہیں شہید کرتے رہے ان کے جسموں میں گولیاں اتارتے رہے یا ان کو جلتے ہوئے ٹائروں کے ساتھ باندھ کر اذیت ناک موت سے دوچار کرتے رہے اومارس کا کیمپ کے کمانڈر جیلکو میجا گش پر اب سرائیو میں مقدمہ چل رہا ہے نمبر چار ہیمیچی گاؤں میں کروٹ عیسائیوں نے نہتے مسلمانوں کو کوٹریوں میں بند کر کے انہیں آگ لگا دی اس سے پہلے سربوں نے یہی ظلم زورنک کے بدنصیب مسلمانوں پر کیا تھا نمبر پانچ کراٹرم لوکا اور سوشیکا کے کیمپوں میں بھی سربوں نے مسلمانوں کا وحشیانہ قتل عام کیا جبکہ کروٹوں نے یہ درندگی ریٹلیج کیمپ میں دہرائی سربوں نے بہاچ اور گوراجدی اور کروٹوں نے مشرقی موستار کے خونی محاصرے کیے رکھے بجل جینا برجکو بوسنسکا شامک کلوچ اور فلاسنس کا ان علاقوں میں وحشت اور درندگی کا راج رہا مسلمانوں کے ہزاروں دیہات ملیا میٹ کر دیے گئے اور دنیا کی نظروں کے سامنے ساڑھے تین برس تک سرائیو کے مسلمانوں کو تباہی و ہلاکت سے دوچار کیا جاتا رہا جہاں سرب جنرل رات کو ملاڈک نے اپنے توپچیوں کو پاگل پن کی آخری حد تک قتل و غارت کی تلقین کی تھی نمبر چھ سرسکا نامی قصبہ مارچ انیس سو ترانوے میں سربوں کے ہاتھوں لگا اس سے پہلے سال بھر میں وہاں کے سات سو چھتر مسلمان شہید ہو چکے تھے سرسکا کے ایک اسکول میں فلانسکا سے آئے ہوئے مسلمان مقیم تھے جن میں زیادہ تر عورتیں بچے اور بوڑھے تھے خونخار سربوں نے اسکول پر بمباری کر کے ستر افراد شہید کر دیے سرسکا کی ایک زیر کوہ مسجد میں کامین کاہ کے مسلمان پناہ گزین تھے ان میں بھی زیادہ تر عورتیں بچے اور بوڑھے تھے سربوں کی بمباری سے پچہتر افراد شہید ہو گئے نمبر سات سربرینیکا میں سربوں نے صرف پانچ دنوں میں آٹھ ہزار سے زیادہ مسلمان شہید کر ڈالے جبکہ تین برسوں کے دوران میں مزید ہزاروں مسلمان شہید کیے گئے ان شہداء میں سرسکا سے آ کر یہاں پناہ لینے والے بھی شامل تھے گیارہ جولائی انیس سو پچانوے کی رات سربرینیکا کے تقریباً تیس ہزار نہتے مسلمان پوٹوشتاری میں ڈش بٹالین کے پاس پناہ لینے کے لیے نکلے اور جب وہ شہر کے چھ کلومیٹر شمال مغرب میں پوٹوشتاری گاؤں کے پاس پہنچے تو مسلح سرب دہشت گردوں نے انہیں گھیر لیا انہوں نے عورتیں اور بچے الگ کر کے جن کی تعداد سات ہزار سے زیادہ تھی مردوں اور لڑکوں کو وحشیانہ طور پر شہید کر دیا حالانکہ اقوام متحدہ نے سربرینیکا کو محفوظ پناہ گاہ قرار دے رکھا تھا ستم یہ کہ اس محفوظ پناہ گاہ کی حفاظت پر معمور ڈچ فوجی اس قتل عام کو ہوتا دیکھتے رہے بلکہ ڈچ کمانڈر سرب کمانڈر کے ساتھ کھانے پینے میں اور ناچ گانے میں مصروف رہا ڈچ فوجیوں نے جو ایک الیکٹرک بیٹری فیکٹری میں مقیم تھے پوٹوشتاری کی قتل گاہ سے بچ کر آنے والوں کے لیے فیکٹری کا گیٹ کھولنے سے انکار کر دیا بلکہ انہوں نے مردوں کو خواتین سے الگ کرنے میں قاتل سربوں کا ہاتھ بٹایا اللہ اکبر کبیرہ دراصل بوسنوی مسلمانوں کے تین سالہ اجتماعی قتل عام کے وقت یوں محسوس ہوا کہ بین الاقوامی برادری نے سرب قاتلوں کے ساتھ گھٹ جوڑ کر رکھا تھا جیسا کہ پیرس اور لندن نے کیا یا یہ تماشائی بنے رہے حتیٰ کہ بوسنوی مسلمانوں کو اسلحے کی فراہمی پر پابندی لگا دی گئی تاکہ وہ ظالم اور خنخار سربوں کے خلاف مؤثر مزاحمت نہ کر سکے دوسری طرف نام نہاد سرپسکا کے خونخوار صدر راڈوان کراجک کا لندن یا جنیوا کے ایوانوں میں برطانوی اور امریکی لیڈر کرتے رہے جو اسے جنگی مجرم نہیں بلکہ ایک سیاستدان خیال کرتے ہوئے اس سے مذاکرات کرتے تھے حسب اللہ کی میرے بھائیوں میری بہنوں یہ امریکہ کے اور یورپ کے سلیبی اور پوری دنیا کے کفار جو کہ مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ انتہائی درجے کے وحشی اور خونخوار درندے ہیں یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں جیسے کہ اللہ جل جلال نے فرمایا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم ان کے منہ سے اسلام دشمنی واضح ہے وما تخفی صدورہم اکبر اور جو کچھ ان کے دلوں نے چھپایا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے لاکھوں مسلمانوں کا انہوں نے چھبیس سال پہلے بوسنیا میں قتل عام کیا تھا اور ہزاروں مسلمان بہنوں کی عصمت دری انہوں نے کی تھی جو آج ہمیں اور آپ کو انسانی حقوق کی تعلیم دیتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اپنے غیظ و غضب میں گرفتار فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے اللہ تعالیٰ ان سے مسلمانوں کا بہترین انتقام لے بوسنیا کے مشرقی شہر سربرینی کا سے چھ کلومیٹر شمال مغرب میں پوٹوشتاری گاؤں کے پاس سات ہزار مسلمان شہداء کی یادگاری لوح نصب ہے جس پر رئیس العلماء بوسنیا کی طرف سے دعائے سربرینی کا لکھی ہوئی ہے اس دعا کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہم تجھ سے غم میں رحمت اور قصاص میں زندگی اور سانحہ سربرینی کا پر ماؤں کے آنسو میں چھپی دعا کا سوال کرتے ہیں اور یہ مانگتے ہیں کہ ایسا سانحہ دوبارہ برپا نہ ہو اے حالات بدلنے والے ہمارے حالات بدل کر بہتر کر دے اور ہماری آخری پکار یہی ہے کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے یہ دعائیہ کتبہ یا لوح گیارہ جولائی دو ہزار ایک کو نصب کی گئی میرے بھائیوں میری بہنوں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں اور بہنوں کو یاد کرتے رہیں اور ان کے قصاص اور انتقام کے لیے راہ جہاد کو اختیار کریں اللہ تعالی ہمارے ان مظلوم مسلمان بھائیوں بہنوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں ان کا انتقام لینے کی توفیق عطا فرمائے لال مسجد کے مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا انتقام پاکستانی نظام سے ہمیں لینے کی قوت و طاقت عطا فرمائے اور بوسنیا کے مظلوم مسلمان بھائیوں بہنوں کا انتقام لینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے امریکہ یورپ اور پوری دنیا کے کافروں سے اپنے مسلمان بھائیوں کا انتقام اور قصاص لینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالی علی خلق ہی محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته